میں ہوں ایک ننی سی بچی ہر سنت اپناؤں گی جنت کے رستوں پر چل کر دنیا بھی مہکاؤں گی کرتی ہوں یہ عہد خدا سے جھوٹ نہ ہرگز بولوں گی غیبت اور چغلی سے بچ کر ہی اب میں لب کھولوں گی ہو جائے گی غلطی تو میں رب کے آگے رولوں گی ایک دن میں بھی رب کی رحمت سے ولیا ہو جاؤں گی میں ہوں ایک ننی سی بچی ہر سنت اپناؤں گی جنت کے رستوں پر چل کر دنیا بھی مہکاؤں گی جتنے لوگ ولی اللہ گزرے ہیں شیخ العزیز مولانا زکری صاحب رحمۃ اللہ لے لیجیے فضائل علامہ بلوئی رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ عارف شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سب کا پتہ چلا کہ ان کی مائیں اللہ والی تھی ماشاء اللہ میری امی روزانہ مجھ کو قرآن پڑھاتی ہے پانچوں وقت نمازیں پڑھنے کی عادت ڈلواتی ہیں آ جائے رمضان اگر کچھ روزے بھی رکھواتی ہیں یوں میں بچپن سے ان باتوں کی عادی ہو جاؤں گی اب میں اپنے امی ابو کی ہر بات کو مانوں گی ان کی خدمت کر کے ان کی عظمت کو پہچانوں گی بھائی بہنوں سے مل جل کر رہنے کے گر جانوں گی گھر کے سب کاموں میں بھی امی کا ہاتھ بٹاؤں گی میں ہوں جو چھوٹی بچیاں سن رہی ہیں امی کے ساتھ کام کروانا چاہیے دسترخوان بچھوانا چاہیے جب بھی کھانا کھانا تم دسترخوان بچھوانا تم <laughs> ہاتھ دھو کر کھانا نانا نانی کی خدمت بھی کر کے میں خوش ہوتی ہوں دادا دادی کہتے ہیں میں سب سے اچھی پوتی ہوں سب سے ہنس ہنس کر کر ملتی ہوں یوں ہی کب میں روتی ہوں اچھا بننے کے نسخے سب بچوں کو بتلاؤں گی میں ہوں ایک ننی سی بچی ہر سنت اپناؤں گی جنت کے رستوں پر چل کر دنیا بھی مہکاؤں گی سن لے اے شیطان نہ تیری چالوں سے اب بہکوں گی ٹی وی کے بل فلمیں اور کارٹون نہ ہرگز دیکھوں گی یہ شیطان کی چاروں شیطان ٹی وی دکھواتا ہے شیطان کارٹون دکھواتا ہے سن لے اے شیطان نہ تیری چالوں سے اب بہکوں گی ٹی وی کے بل فلمیں اور کارٹون نہ ہرگز دیکھوں گی موبائل ہو یا کمپیوٹر ویڈیو گیم نہ کھیلوں گی سن لے اے شیطان نہ تیری چالوں سے اب بہکوں گی ٹی وی کے بل فلمیں اور کارٹون نہ ہرگز دیکھوں گی موبائل ہو یا کمپیوٹر ویڈیو گیم نہ کھیلوں گی گندی باتوں سے بچ کر اب میں بھی اچھی کہلاؤں گی میں ہوں ایک ننی سی بچی ہر سنت اپناؤں گی جنت کے رستوں پر چل کر دنیا بھی مہکاؤں گی با پردہ بہنے ہر دم حلوا ایمان کا چکھتی ہیں گھر میں ہو یا باہر اپنے ٹخنے ڈھانک کے رکھتی ہیں مردوں کو حکم میں جب کھڑے ہو چل رہے ہو ٹخنے کھلے رہے عورتوں کو میں ٹخنے چھپے رہے عورتوں کے لیے ان کو جنت کی سب بھی حسرت سے تکتی ہیں یہ باتیں میں اپنی ساری بہنوں کو سمجھاؤں گی میں ہوں ایک ننی سی بچی ہر سنت اپناؤں گی جنت کے رستوں پر چل کر دنیا بھی مہکاؤں گی اور آخری شیر پیاری امی ساری اچھی باتیں سمجھا دیجیے گا بچپن ہی سے مجھ کو بھی ایک برقع سلوا دیجیے گا کون ہے میرا محرم اور نامحرم بتلا دیجیے گا میں بھی پردہ کر کے رب کی رحمت میں آ جاؤں گی